ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بچھونے پر سوتے تھے وہ چمڑے کا تھا اس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اکسٹھ یہ حدیث صحیح ہے